你 AC。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 من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ مسلی علا سئی دینا مولانا محمد في ال كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في فی كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معاذہ سامعین کرام اللہ تبارک تعالی نے اب تک جتنے پیغمبر بھیجے ان پیغمبروں میں ان رسولوں میں سب سے اونچا مقام سرور کونین آقائد و عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہے پیغمبر کا مقام جیسے ہوتا ہے اور اس کا مرتبہ جیسے ہوتا ہے اللہ تبارک تعالی اس پیغمبر کی جو امت اور اس پیغمبر کی جو قوم ہوتی ہے اس کے مقام اور اس کے مراتب بھی اللہ تبارک تعالی وہی عنایت فرماتے ہیں پیغمبروں میں کچھ پیغمبر اول العزم پیغمبر ہیں جن کے مراتب اور جن کے فضائل اور مناقب بہت اونچے ہیں اور بعض پیغمبر ان کے مقابلے میں کم فضیلت والے ہیں جس کو خود اللہ نے کلام پاک میں رشاد فرمایا دل کر رسول پغل باغم اللہ باغ پیغمبروں میں ہم نے باس کو باس پر فضیلت دی ان پیغمبروں کے مراتب میں ان پیغمبروں کے مقامات میں بعض کے مقامات اونچے ہیں اور بعض کے مقامات ان اونچے مقامات والے مقابلے پیغمبروں میں کم درجے کے ہیں تو جو پیغمبر کے جو مناسب ہیں اور جو فضائل ہیں اور جو مراتب ہیں امت کے بھی وہی مراتب ہیں فضائل ہیں یعنی امتوں میں اس امت کا وہ مقام ہے جب ہمارے پیغمبر ہمارے سرتاج ہمارے مولا ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل ہیں تو آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے آپ کی قوم سیدنا آدم علا نبی علیہ سلا تو وسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سلام تک جتنے پیغمبر آئے ان کی قوموں کے مقابلے میں آپ کی قوم کا مرتبہ آپ کی قوم کی فضیلت بہت اونچی ہے اللہ کا بڑا احسان ہے اللہ کا کرم ہے اللہ نے ہمیں آپ کے غلاموں میں پیدا فرمایا آپ کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا اللہ تعالی ہمیں اس کے قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بہت بڑی نعمت ہے یہ اس نعمت کو پانے کے لیے بہت سارے پیغمبروں نے اللہ سے دعائیں کی اے اللہ آپ ہماری نبوت اور رسالت کو لے لیجیے نبوت اور رسالت اس دنیا میں سب سے اونچا مرتبہ ہے امام نماز پڑھاتا ہے امامت ایک عہدہ ہے خطیب خطبہ دیتا ہے خطابت ایک عہدہ ہے دائی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا ہے دائی ہونا ایک منصب ہے بخاری شریف پڑھاتا ہے محدث محدث ایک منصب ہے دین کی نسبت سے جتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں شعبے ہیں سب سے اونچا مقام جس کے سر چشمے پوٹتے ہیں صوفیت سے تبلیغ سے اور حدیث سے تفسیر سے سب سے اونچا مقام مقام نبوت ہے کائنات میں اللہ کے بعد نبی کے مقام سے بڑھ کر نہ کسی غوث کا مقام ہے نہ کسی ولی کا مقام ہے نہ کسی شہید کا مقام ہے نہ کسی نمازی کا مقام ہے سب سے اونچا مقام مقام نبوت ہے مقام رسالت ہے اسی مقام نبوت اور مقام رسالت کے سطح میں کوئی ابو بکر صدیق بنتا ہے کوئی عمر فاروق بنتا ہے کوئی علی حیدر کرار بنتا ہے کوئی عثمان ذنورین بنتا ہے کوئی عبداللہ ابن مفس ابن عباس مفسر قرآن بنتا ہے کوئی عبداللہ ابن مسعود فقیح الامت بنتا ہے اگر یہ مقام نبوت نہ ہوتا یہ مقام رسالت نہ ہوتا ابو خحافہ کے بیٹے ابو بکر کو دنیا نہیں جانتی یہ مقامی رسالت نہ ہوتا خطاب کے بیٹے عمر کو دنیا نہیں جانتی یہ مقام رسالت نہ ہوتا عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین نہ بنتے یہ مقام نبوت نہ ہوتا حضرت عبداللہ ابن مسعود فقیح الامت نہ بنتے یہ مقام نبوت نہ ہوتا حضرت عثمان ذنورین نہ بنتے ابو بکر کو صداقت ملی تو نبی کے صدقے میں عمر کو عدالت ملی تو نبی کے صدقے میں عثمان کو حیا ملی تو نبی کے صدقے میں علی کو علم ملا تو نبی کے صدقے میں خالد ابن ولید کو شجاعت ملی تو نبی کے صدقے میں حضرت سمیہ حضرت فاطمہ حضرت زنیرہ کو استقامت ملی تو نبی کے صدقے میں امام بخاری محدث بنا تو نبی کے صدقے میں ابو حنیفہ فقی بنا تو نبی کے صدقے میں امام غزالی میں امام کلام بنا تو نبی کے صدقے میں شاہ ولی اللہ اس ایشیا کے اندر حدیث کا سر چشمہ بنا تو نبی کے صدقے میں آج اگر ہم نمازی بنے ہیں داڑھی رکھے ہیں ٹوپی رکھے ہیں ہماری ماں ہماری بیگم سر پر ڈپٹا رکھی ہوئی ہے ہماری اولاد قال سبحان اللہ الحمدللہ کہتی ہے یہ نبی کے ستیہ میں کائنات میں سب سے اونچا مقام مقام نبوت اور مقام رسالت ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی مقام نہیں ہے نبی ہے شہادت ہے نبی ہے جہاد ہے نبی ہے حدیث ہے نبی ہے قرآن کی تفسیر ہے نبی ہیں مسجدوں سے اذان ہے نبی ہیں مسلح نمازوں سے مزین ہے نبی ہیں پیشانی پر نماز کا گٹا ہے نبی نہیں تو کچھ بھی نہیں اسی لیے جہاں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کاٹے ڈالنے والے کو اوجھڑی ڈالنے والے کو شاعر کہنے والے کو مجنون کہنے والے کو کہا لا تشریف کم اليوم اس ببو الطلقاء کہ آج کے دن تمہارے لیے آزادی ہے آج کے دن تمہیں معافی نامہ ہے لیکن فلا ابن نے فلا کچھ نام لیے آپ نے فرمایا کعبے سے چمٹ بھی جائیں تو ان کو قتل کرو فلا عورت ہے بچہ گود میں ہے دودھ پیتا ہے فرمایا کہ کون ہے جو تم میں سے میری مدد کرے گا من انصاری اللہ کون ہے جو تم میں کا میرا مددگار نابینا صاحبی اٹھے کچھ نہیں کہا نہ یہ دیکھا کہ ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے آج جو لوگ اسلام کے دامن میں امن کی بھیک لے رہے ہیں داڑیاں مڈا کر حرام کاری کر کر بدکاری کر کر نماز چھوڑ کر دھیڑوں چوار بن کر کافروں مشرق بن کر عورتوں کو رنڈیاں بنا کر بازار میں حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ کر اور جہنم کے لہو اور پیپ کو اپنے پیٹ کے اندر داخل کر کر اور وقت جمعہ شروع ہونے کے بعد سور کا پیشاب کتے کا پاخانہ اور ان پاخانوں کے جراثیم کو کھا کر آنے کے بعد اسلام میں تو سختی نہیں ہے و یسرن دین کے اندر نرمی ہے دین کے اندر رحم ہے نبی نے مسجد میں پیشاب کرنے والے کو معاف کیا نبی نے فتح مکہ کے موقع پر گالیاں دینے والوں کو معاف کیا نبی نے فلا فلا دشمن کو معاف کیا اسی نبی نے کہا عورت صنف نازک عورت کمزور بچے کو ضرورت ہے ماں کے سینے کے دودھ کی اور بچہ ماں کی مامتا کا محتاج بچہ ماں کی شفقت کا محتاج من انصاری اللہ اللہ کے لیے کون میرا مددگار بنے گا اور اس عورت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو کون رنگے گا کہاں گئی نبی کی نرمی کہاں گئی نبی کی رفقت کہاں گیا دین کا آسان ہونا یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں محض داڑھی مڈانا یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنا حرام کاری کرنا اور نبی کی نرمی کا حوالہ دینا نابینا صحابی گئے آپ نے قتل کیا نہ یہ دیکھا کہ اس بچے کو دودھ پلانے والے ماں کی مامتا کی ضرورت ہے حدیث کے پنے پلٹ کر دیکھیے ایک صحابی نے ایک ہرن کے بچے کو شکار کیا تو ہرن کی ماں آ گئی اور فرمایا اللہ کے نبی آپ کے امت کو اختیار ہے جانور آپ کے لیے زمین آپ کے لیے آسمان آپ کے لیے ان دنیا خلی خت کم و ان کم خلی تم آپ آخرت کے لیے بنائے گئے ہیں اور یہ دنیا آپ کے لیے ہے سمندر کی مچھلیاں آپ کے لیے ہیں جنگل کے درندے آپ کے لیے ہیں اجازت دیجئے کہ بچہ بھوکا ہے میں دودھ پلا کر آتی ہوں اللہ کے نبی نے اجازت دی شکار ہو گئی تھی ماں اجازت دی کہ جاؤ تم دودھ پلا کر آؤ کہا ہرنی کو آپ نے اجازت دی اپنے اولاد سے ملنے اور بچے کو اجازت دی اپنے ماں سے ملنے اور یہاں اشرف المخلوقات نہیں کارے نبوت پر وہ زرد لگا رہی تھی رسالت کی مشین کو وہ خراب کر رہی تھی گستاخ رسول تھی وہ کائنات کے اندر سب سے اونچا جو منصب رسالت ہے جو منصب نبوت ہے اس کے لیے رکاوٹ بن رہی تھی کاب ابن اشرف اور یہ عورت ایسے دو تین افراد تھے اللہ کے نبی نے نام لے کر کہا کہ من انصاری الا اللہ کون ہے جو میرا مددگار بنے گا اور اپنے ہاتھوں کو ان کے خون سے رگے گا وبا رسول اللہ کا اللہ رحمت اللہ عالمین گئی تفسیر اس کی یہ رحمت کا شوگر آ جاتا ہے زخم آ جاتا ہے سرجن کہتا ہے انگوٹھا اڑا دیا جائے پیر کٹ کر دیا جائے یہ رحمت ہے ورنہ سارا جسم یہ تباہ اور برباد کر کے رکھ دیں گے یہ رحمت ہے یہ ڈاکٹر کی دہشت گردی نہیں ہے یہ سرجن کا دہشت پنا نہیں ہے یہ رحمت ہے کہ اس بیماری کو کاٹ کر سارے جسم کو وہ محفوظ کر رہا ہے تو اتنا بڑا منصب نبوت اور یہ منصب رسالت پیغمبروں نے کہا کہ اللہ آپ لے لیجئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرما دیجئے آخا کے غلاموں میں ہمیں پیدا کر دیجئے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ مقام اور ہے آپ کا مقام اونچا ہے کئی پیغمبروں کی دعاؤں کو اللہ نے ریجیکٹ کر دیا مسترد کر دیا درخواست کو اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیا ایک سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ سلاۃ وسلام اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے محبوب کی امت میں جائیں گے لیکن صاحب انجیل بن کر نہیں میرے محبوب کے غلام بن کر جائیں گے میرے محبوب کے امت ہی بن کر جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تجال کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے اپنی نبوت کا تاج پہن کر نہیں اپنی رسالت کا تاج پہن کر نہیں اور ہاتھ میں انجیل و بائبل لے کر نہیں بلکہ آخا کا آخا کے غلام بن کر آئیں گے اور جب یہ اس امت کا یہ مقام ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کو ایک خصوصی شناخت اللہ نے دے رکھی ہے اللہ نے اس امت کو ایک الگ پہچان دے رکھی ہے دیکھیے فوج کے اندر الگ الگ عہدے ہوتے ہیں الگ الگ مراتب ہوتے ہیں کوئی جرنیل ہوتا ہے کوئی سپہ سالار ہوتا ہے کوئی کمانڈر ہوتا ہے اور کوئی فوجی ہوتا ہے کوئی بارڈر سیکورٹی فورس ہوتا ہے اور الگ الگ شو میں ہیں اس کے کوئی کمپیوٹر ڈویژن میں ہوتا ہے کوئی اسپورٹس کے سیکشن میں ہوتا ہے کوئی اکاؤنٹ سیکشن میں ہوتا ہے لیکن تمام کے مراتب اور مناسب اور یونیفارم الگ ہے کسی کے کچھ میڈل جڑا ہوا ہے کسی کے ہیٹ ہے کسی کی بندوق دی ہوئی ہے کسی کو سیکورٹی گارڈ دیا ہوا ہے کسی کو ہوائی جہاز کی فیسلٹیز ہے اور کسی کو گھوڑے اور گدھے کے استعمال کی بھی اجازت نہیں ہے ہیں سب فوجی ڈیفنس شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں سب اللہ کی مخلوق ہیں سب تمام پیغمبروں کی امتیں آئے سب تمام نبیوں کی قومیں لیکن یہ قوم اور یہ امت خیر امت ہے اللہ نے اس کا لباس الگ دیا ہے اللہ نے اس کی معاشرت الگ دی ہے اللہ نے اس کی آئیڈینٹیفائی الگ دی ہے اللہ نے اس کا تشخص الگ دیا ہے کہا تم غریب ہو سکتے ہو فقیر ہو سکتے ہو پیٹ پر پتھر تو باندھ سکتے ہو لیکن بتوں کی پوجا کرنے والوں میں اور ان کی شکل و صورت میں اور ان کی شباہت میں تم نہیں مل سکتے تم اللہ کے دربار میں جھکنے والے ہو تم جا طالب جنت ہو وہ طالب دوزخ ہیں تم نوری ہو وہ ناری ہیں تم عرش کے سائے میں رہو گے وہ پسینے میں ڈوبیں گے وہ قطرے قطرے پانی کے پیاسے ہوں گے یوم محشر اور تم حوض کوثر کا پانی پیو گے ان کا کوئی جھنڈا نہیں ہوگا اور تم لوا کے تحت ہوگے گے تم امام الانبیاء کے شفاعت کا پروانہ لینے والوں کے اندر تمہارا شمار ہوگا اور وہ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے تم اور ہو وہ اور ہیں تم ان کا کپڑا پہنو گے ان کی تہذیب اپناؤ گے ان کی آئیڈینٹیفائی اپناؤ گے ان کے تشخص کو اپناؤ گے بادشاہ شہنشاہ ایک بھیک منگے کے کپڑے پہنے گا اور شہنشاہ ایک فقیر اور ایک زانی اور ایک بدکار اور ایک پھانسی پر لٹکنے والے اور قیدی اور چور اور مجرم کا لباس اپنا کہاں چور زانی اچکا بدماش اور کہاں شہنشاہ تم ہو قوم کے شہنشاہ ہو امتوں کے شہنشاہ ہو اس دھرتی کے اندر تم شہنشاہ ہو تمہارا لباس تمہارا چہرہ تمہارا مکڑا تمہارا ظاہر تمہارا باطن سب سے الگ ہونا چاہیے اور یہ نشانی ہونا چاہیے اولیاء اللہ ازارو ذکر اللہ کہ جب تمہیں دیکھا جائے تو اللہ کی یاد تازہ ہو جائے تمہاری شان یہ ہونی چاہیے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں علی الکفار رحماؤ بینہم کہ یہ کفر کے مقابلے میں باطل کے مقابلے میں جہنمیوں کے مقابلے میں اور اہل حق کے دشمنوں کے مقابلے میں سخت ترین ہے رحماؤں میں ہوں آپس میں نرم ہے اور تراہم رکا ان سجدا یبتغون فضل من اللہ کہا کہ ان کی نشانی یہ تم رکو کرتا ہوا پاؤ گے سجدہ کرتا ہوا پاؤ گے یعنی ہمیشہ نماز کی فکر میں ہمیشہ مسجد کی فکر میں ہمیشہ دین کی فکر میں ہمیشہ آخرت کی فکر میں سیما ہوں فی وجوہ ہی اثری سجود ان کے چہروں کے اندر سجدوں کی نشانیاں ہوں گی یہ مومن ہے یہ مسلمان ہے یہ آقا کا غلام ہے یہ آقا کا امتی ہے اسی لیے کہاں نے کہا ہے کہ جس کا ظاہر سواروں سے ملتا ہو مشرکوں سے ملتا ہو کافروں سے ملتا ہو جس کے لباس میں اور کافروں کے لباس کے اندر کوئی فرق نہ ہو اور جس کے ظاہر میں اور مشرکوں کے ظاہر میں کوئی فرق نہ ہو اور میدان جہاد بپا ہو کل اگر دجال آ جائے کل اگر امام مہدی آ جائے کل اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائے اور کہیں یا اذا قیل ادا تین فی سبیل اللہ کے راستے میں نکلو اللہ کے راستے میں نکلو تو اس وقت اگر کوئی وہ شکل والا جس کی شکل یہودیوں سے ملتی ہے اور جس کا چہرہ بچ سے ملتا ہے ٹونی ملیر سے ملتا ہے اڈوانی ٹھاکرے سے ملتا ہے اور یہود و نصارہ سے ملتا ہے اور جس کی تہذیب اور جس کا تمدن اور جس کا تشخص اغیار سے ملتا ہے تو کہانے کتابوں میں لکھا ہے مسلمان کی بندوق کے زد میں وہ اگر آ جائے تلوار کے سائے تلے وہ آ جائے وہ یہ سمجھ کر یہ مشرق کی نسل ہوگا یہ دھیڑ کما چمار کی کافر کی اولاد ہوگا ٹائی لگی ہوئی ہے کوٹ لگا ہوا ہے پتلون لگی ہوئی ہے بیل بیٹم پہنے ہوا ہے انگریزی کراف رکھے ہوئے ہے اور فلمی اسٹائل کی داڑھی رکھی ہوئی ہے ہندو سمجھ کر اس نے مار دیا فکہ نے کہا کہ اس پر قصاص واجب نہیں ہے مقدمہ اسلامی عدالت میں نہیں چلایا جائے گا کہا جائے گا کہ تم نے دشمنوں کا لباس کیوں اپنایا کیا تم نے آخا کی وہ آخا کا وہ قول نہیں سنا من تشبہ فہوا کہ جو قوم کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے کسی قوم کی نقالی کرتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کو اسی میں بنا دیتے ہیں کچھ اسلامک اسکالر جہاں دین کے تعلق سے نئے نئے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں اور نئے نئے فتوے ہر آئے دن ٹی وی کے بارے میں ویڈیو کے بارے میں کیمرے کے بارے میں اب تو تصویر اور ویڈیو اور کیمرا کہنے والا خود شک کے دائرے میں میں اگر کہتا ہوں حرام اتنا اس گناہ کو عام کیا ظالموں نے اتنا عام کیا کہ اب معیشت کے دائرے میں مولانا کا لگتا ہے کہ کچھ سازش ہے مسلمانوں کو ترقی سے مولانا روکنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو بیکورڈ لینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو قدامت پسندی میں ڈالنا چاہتے ہیں شیخ الحدیث تصویر میں آ رہا ہے امام تصویر میں آ رہا ہے اسلامک اسکالر تصویر میں آ رہا ہے اور وقت کا پیر و مرشد ویڈیوگرافی کے اندر آ رہا ہے اس گناہ کو اتنا کیا اتنا کیا اتنا کیا کہ حدیث پاک میں آقا نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن کفر و شرک کے بعد بدترین گنا تصویر کشی کا گنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ جن کو تم نے تصویر کی شکل میں پکڑا تھا دنیا میں آج ان کے اندر روح ڈالو جان ڈالو اور جب تک جان نہیں ڈالو گے اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تصویر پکڑنے والا اللہ کی جو شان مصوری ہے وہ لدی یوسفی رکم فل ارحامی کئی شاہ کہ اللہ وہی ہے جس نے رحم مادر کے اندر گندے پانی میں اور نطفے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چہروں کو بنایا ان شکلوں کو بنایا مصور اللہ کا نام ہے مصور اللہ کی صفت ہے ویڈیو گرافی کرنے والا موبائل کے اندر کیمرہ کشی کرنے والا شادی کی محفلوں کے اندر اصلاح معاشرہ کے جلسوں کے اندر پرسل اللہ کے جلسوں کے اندر میں کہتا ہوں کہ آج لوگ مجھے کہتے ہیں یہ علماء کے خلاف کہتا ہے یہ فلاں محدث کے خلاف کہتا ہے یہ فلاں پگڑی کے خلاف کہتا ہے ہم کسی کے چہرے پر ایمان نہیں لائے ہم کسی کی پگڑی پر ایمان نہیں لے آئے ہم دیوبند اور بریلی پر ایمان نہیں لائے ہم ذاکر نائک اور غوث اعظم پر ایمان نہیں لے آئے ذاکر نائک غوث اعظم اس وقت تک قابل تباہ ہیں جب تک کہ وہ میرے محبوب کے طریقے پر چلے میرے محبوب کی سنتوں کو اپنائے جس دن ہمارا باپ اور جو ماں جس کے قدم و تلے جنت ہے اگر وہ راہ رات سے ہٹ جاتی ہے وہ ہماری ماں نہیں ہے وہ ہمارا باپ نہیں ہے کیا صدیق اکبر نے اب یہ نہیں کہا عبد الرحمان کو کہ میں بدر کے اندر آپ میری تلوار کے سائے میں آ چکے تھے لیکن باپ ہونے کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا تھا وہ اکبر کے جس ہر ممبر ہر محراب سے صدا لگائی جاتی ہے اور ہم امتی بھی امتی ابو بکر کہ ابو بکر سے بڑھ کر کائنات میں کوئی رحم اللہ پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہوگا یہ ابو بکر نے فرمایا بیٹے وہ کفر کی بات تھی اسلام کی بات تو یہ تھی کہ اگر میں تجھے دیکھ لیتا تو تیرا سر تن سے جدا کر دیتا یہ ہے اسلام یہ شخصیت پرستی یہ فرقہ پرستی یہ لوگوں سے محبت کے جراثیم یہ پیری یہ مریدی کے حد سے زیادہ جراثیم غلو کرنا ہمارے پیر صاحب ہمارے مرشد صاحب ہماری بریلی شریف ہمارا دیوبند شریف کچھ کام نہیں آئے گا کچھ کام نہیں آئے گا صرف اللہ کی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ ہاں ان کی اتباع تک ان کے نقش قدم تک جانے تک تکوں کی ضرورت ہے ائمہ کی ضرورت ہے حدیث کو محدثین کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا تفسیر کو مفسرین کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا ترجمے کو مترجمین کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا اور فقہ کو ایم اربا کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا صوفیت کو نقش بندیا کے بغیر چشتیہ کے بغیر سابریا کے بغیر اور ان سلسلوں کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انہی کی پوجا کے اندر لگ جائے آپ کو مارکیٹ جانا ہے ٹاؤن ہال کے راستے سے جانا پڑے گا آپ کو چنئی جانا ہے بنگار پیٹ کے جی ایف کے راستے سے جانا پڑے گا کوئی آدمی اسی کی پوجا میں لگ جائے کہ اس کے بغیر چنئی نہیں مل سکتا اور مارکیٹ ہال کے بغیر نہیں مل سکتا وہ کتنا بڑا مشرق ہے وہ کتنا بڑا مشرق ہے کوئی ٹائی کو پکڑ کر لٹک گیا کوئی ہمامے کو پکڑ کر لٹک گیا کوئی جھنڈے کو پکڑ کر لٹک گیا کوئی سلسلے کو پکڑ کر لٹک گیا اور ایسا لٹکا ایسا لٹکا کہ وہ کروڑوں کلو کلومیٹر دور میرے محبوب کے دیار سے دور ہو گیا کسی نے ٹائی دے دی کسی نے کوٹ دے دیا کسی نے کہا کہ میں بکرے کے بھیجے میں خدا کے نور کو دکھاؤں گا کسی نے کہا کہ یہ جو مسجدوں میں نماز ہوتی ہے یہ امام کو سجدہ کیا جاتا ہے آؤ میں تمہیں دل کی نماز دوں گا لوگ اللہ کے حبیب کے دیار کی زیارت عمرے حج میں کرتے ہیں آؤ ہم لائٹ بن کر دل کی دنیا میں ہم تمہیں نبی کی زیارت کرائیں گے ہم نہیں مانتے ان ڈھکوسلے چیزوں کو جس پر قرآن کا ٹھپا نہ لگاؤ اور جس پر حدیث کی مہر نہ لگی ہو ہم تو ماں کو ماں نہیں مانتے باپ کو باپ نہیں مانتے ہاں دنیاوی اعتبار سے ولا افیم ولا تنہر ہوما وقل ہوما قول کریما پر ضرور عمل کرتے ہیں لیکن وہ فضیلت چھن گئی جس کو حدیث میں فرمایا نے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں قدم و تلے جو ہے اپنی جنت کو رکھتی ہے یہ اسی وقت تک ہے کہ ماں دین کے احکامات پر چلے جو ماں اولاد کو داڑھی بڑھانے کے لیے کہے جو ماں اولاد کو عیسائی کانوینٹوں میں داخل کر کر اسلام کی تہذیب اسلام کے تشخص اور اسلام کے تمدن اور اسلام کی پہچان سے دور کرے وہ ماں تو ہے لیکن جس کے پیروں تلے باٹا کا جوتا اور باٹا کی سینڈل تو ہو سکتی ہے لیکن ہاں، اللہ کی جنت نہیں ہے یہ بات تو ہے جس کے جسم کے اندر یہود و نصارہ کا لباس تو ہے لیکن یہ جنت کا دروازہ نہیں ہے ماں کی قربانی نہیں دی صحابہ نے باپ نہیں تھے ان کے ماں نہیں تھے شوہر نہیں تھے بیویاں نہیں تھی اولاد نہیں تھی لیکن جب مسئلہ آیا اسلام کا حدیث کے اندر نہیں آتا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بات چھوڑتا ہے اللہ تبارک تعالی اس کا عمل قبول نہیں کرتا پیر اور جمعرات کو اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں لیکن اگر دو مسلمان آپس میں بات چیت دیں اللہ فرماتے ہیں یہ جب تک صلاح نہیں کریں گے ان کے عمل کو قبول کرنا اور ان کے عمل پر اجر دینا اور ان کے نماز حج و عمرہ پر اجر دینا یہ دور کی بات ہے ہم دیکھنا بھی گوارہ نہیں کریں گے لیکن امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ روایت کا پتہ نہیں تھا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے بھانجے نے ایک بات ایسی کہہ دی جو حدیث کے خلاف مزاج نبوت اور مزاج رسالت کے خلاف تھی امی جان نے فرمایا کہ مرتے دم تک آج کے بعد میں تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گی اب بتائیے اب بتائیے کہ حدیث میں آخا نے فرمایا تمہارے آپسی جھگڑے دین کو مونڈنے والے ہیں تمہارے آپسی جھگڑے اللہ کی رحمت کو ہٹانے والے ہیں امی جان کو اس حدیث کا پتہ نہیں تھا امی جان کو پتا تھا کہ محبتیں ہوں گی ایمان و اسلام کی بنیاد پر دشمنیاں ہوں گی ایمان و اسلام کی بنیاد پر تعلقات ہوں گے اللہ رسول کی بنیاد پر نہ بھانجا دیکھا جائے گا نہ داماد دیکھا جائے گا نہ خون کا رشتہ دیکھا جائے گا نہ پیر و مرشد کی پگڑی دیکھی جائے گی نہ کسی اسلامک کالر کی ٹائی اور کوٹ کو ناپا جائے گا قرآن کہتا ہے حدیث کہتا ہے اس میزان کے اندر اگر گلی کا جانور بھی اترتا ہے وہ گلی کا جانور ہمارے لیے پیارا ہے اس میزان پر اگر گلی کا درخت اٹھتا ہے اور کنکر اور ذرہ اترتا ہے وہ کنکر اور ذرہ سرما بنا کر ہم آنکھوں کے اندر لگائیں گے اس میزان پر وقت کا پیر و مرشد اس میزان پر وقت کا امام اس میزان پر وقت کا محدث اس میزان پر وقت کا اسلامک اسکلر بھی آتا ہے میرے رب کی قسم ہم جوتوں کی نوک کے اندر اس کو رکھیں گے ہم تم سے محبت کرتے ہیں ایمان کی بنیاد پر اسلام کی بنیاد پر الحب فی اللہ والبغض فی اللہ تم ہمیں دین سے ہٹا دو نبی کی معاشرت سے ہٹا دو نبی کے تمدن سے ہٹا دو نبی کے کلچر سے ہٹا دو نبی کے چہروں سے ہٹا دو نبی کے لباس سے ہٹا دو اور کچھ ساختہ مستحد بن کر ایسی ایسی چیزیں تم جو ہے مسئلے بیان کرنے لگو جو قرآن و حدیث کا جن کا دور سے کوئی رشتہ نہیں کوئی واسطہ نہیں یہ جدید اسلامک اسکالروں کی ایک دین ہے ابھی آج کے سالار اخبار میں کیار پورم بنگلور کے اندر ایک مدرسے کے جلسے کے اندر اسی طرح کے ایک اسلامک اسکالر آپ کو تقریر کرتے ہوئے ملیں گے اب پوچھیے گا کہ دین کی باتیں بیان کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی باتیں بیان کرنے کے لیے کچھ اہلیت چاہیے نہیں چاہیے بھائی کچھ ڈاکٹری کی باتیں ڈاکٹر بیان کرے گا لا کی باتیں لائر بیان کرے گا انجینئرنگ کی باتیں انجینئر بیان کرے گا نلیں درست کرنے کے باتیں پلمبر بیان کرے گا الیکٹریشن کے باتیں الیکٹریشن بیان کرے گا تو دین کی باتیں کون بیان کرے گا اس کو سور فاتحہ کا ترجمہ نہ ایسے اسلامک اسکالر برساتی مینڈکوں کی طرح زمین سے اگے ہوئے ہیں اب کہیے کہ صاحب آپ کے سر پر ٹوپی نہیں کہاں تو بھی تمہیں دکھا ڈالو حدیث میں ٹوپی نہیں تو مسلمان نہیں ارے بھائی یہ کیا لباس ہے یہ لباس نہیں پہننا بول کر قرآن نے کہا ہے پینٹ نہیں پہننا بول کر شرٹ نہیں پہننا بول کر قرآن نے کہا ہے یہ جھبا احساس پہننا یہ ٹوپی احساس پہننا یہ امامہ احساس پہننا میں کہتا ہوں کہ دبے لفظوں کے اندر میرے محبوب کی شریعت کو یہ گالیاں دے رہے ہیں قرآن کہتا ہے اکمل تو لکم دین اکم واتمم تو علیکم نعمتی ورزی توقم السلام دینا آج کے دن میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا دین کو یہی تو کہتے ہیں جمعرات کی فاتحہ والے یہی تو کہتے ہیں چہلم شریف والے یہی تو کہتے ہیں گیارہویں شریف والے یہی تو کہتے ہیں بارہویں شریف والے یہی تو کہتے ہیں موتا کی برسی کرنے والے یہی تو کہتے ہیں موتا کے سامنے ننگا ناچ ناچنے والے کہ اس کی ممانعت پران میں کہا ہے گیارہویں مت کرو بارہویں مت کرو برسی مت کرو جمعرات کی فاتحہ جو وہ کہہ رہے ہیں لینگویج تم اماما پہن کر کسی نقلی پیر و مرشد کا دامن تھام کر یہی بات تم کسی کی ٹائی پکڑ کر اور کسی کا کوٹ اور پتلون پکڑ کر تم یہی بات کہہ رہے ہو مجھے بتائیے کہ شریعت متحرہ کے اندر خلا کہاں ہے کون سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر شریعت متحرہ ہماری رہبری نہ کرتی ہو اور مسلمانوں کا لباس مسلمانوں کی آئیڈینٹیفائی مسلمانوں کا شناخت مسلمانوں کا تشخص مسلمانوں کی پہچان اور اسلام خاموش ہو تیرے نہ پہچاننے سے کیا قرآن گنگا ہو جائے گا تیرے مسئلہ معلوم نہ ہونے سے کیا حدیث دہری اور گنگی ہو جائے گی اپنی جہالت جی کا اعتراف کرو اپنی کم علمی کا اعتراف کرو لباس کے احکامات ہیں قرآن نے فرمایا ودرو باہر السمی و باطینا کے گناہ کو ظاہر سے بھی پاک کرو باطن سے بھی پاک کرو پینٹ شرٹ کا تذکرہ نہیں ہے دل میں اللہ کا خوف ہے کلام پاک سے محبت ہے اولیاء سے تعلق ہے اسلاف سے تعلق ہے اور شریعت میں کیا ہے ٹکنے سے اوپر پیانٹ رکھنا ہے شریعت کے اندر کیا ہے کہ بھائی غیروں کے مشابہت اختیار نہیں کرنا ہے ہم غیروں کی مشابہت بھی اختیار نہیں کرے اور ٹکنے سے اوپر بھی ہماری پیانٹ ہے یہ قرآن کہتا ہے کہ اگر دل میں محبت ہوتی اگر دل میں اسلام سے تعلق ہوتا اگر دل کے اندر قرآن اور حدیث رچ بچ گیا ہوتا اگر میں عطر کی شیشی جیل میں رکھوں تو کیا اس کی خوشبو نہیں آئے گی اور اگر کوئی بچہ اپنی حدیث کے اندر پیشہ پاخانہ کر لے کیا اس کی بدبو اندر ہی رہے گی باہر نہیں جھلکے گی اور اندر رہے گی کتنے گنٹوں تک وہ چیز کو برداشت کر کے رہے گا اگر اسلام کی محبت ہمارے دل میں ہے آخا کے طور طریقے آخا کا چہرہ آخا کا لباس آخا کا کلچر آخا کی معاشرت آخا کی تہذیب آخا کا تمدن جھلک نہیں جاتا ہمارے جسموں پر ظاہر نہیں ہو جاتا یہ بولنے اور بتانے کی چیز ہے حجام خانوں کے پاس بھیڑ لگی ہے من چلے نوجوانوں کی میرا چہرہ زانی کے چہرے کی طرح بنا دو فلاں فلم کے ولن کی طرح بنا دو ہیرو کی طرح بنا دو میں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے مرتا ہوں میں اس کی اداؤں پر مرتا ہوں میں صبح شام اس کے نق میں گاتا ہوں دنیا کا ایک زانی دنیا کا ایک بدکار اور دنیا کا ایک حرام خور اور دنیا کا ایک ناٹک باز اس کے لیے لوگ مرتے ہیں میرے محبوب امام الانبیاء جن کے چہرے کی جن کے ظاہر کی جن کے باطن کی جن کے رات کی اور جن کی رات کی اور جن کی جلوت کی جن کی خلوت کی قسمیں کھائی گئی آج اگر کوئی کہتا ہے اس معاملے میں ہم آزاد ہیں اب آگے بڑھو تو کہتے ہیں بھائی نبی نے ایسا جبا پہنا تھا کیا ایسا کلی والا جبا گڑگے تک کا جبا نبی نے کہیں بخاری شریف کے اندر کہا قرآن کے اندر کہیں بات ہے کہ چھ کلی کی ٹوپی دو پلی کی ٹوپی دیوبند کی ٹوپی اور جو ہے ہر دوئی کی ٹوپی یہ تم نے نہ بنا رکھی ہے یہ کس نے کہا یہ اسلامی لباس ہم جو پینٹ پہنتے ہیں شرٹ پہنتے ہیں یہ کب سے ہم یہودی ہو گئے پنلے اور کافروں مشرقوں کی نسل ہم کب سے ہو گئے اور آپ آسمان سے اترے ہوئے ملا کب سے ہو گئے یہ دینی لباس کہاں سے آ گیا شریعت متحرہ نے کچھ چیزوں کی حدود کو متعین کیا کچھ چیزوں کے اندر آزادی دی تبلیغ کی شریح حیثیت کے اندر ہم نے اس کی مکمل وضاحت کی شریعت کے احکام دو طریقوں کے ہیں ایک احکامات وہ ہیں کہ شریعت نے حکم بھی دیا اور اس حکم کی کیفیت بھی دی اور کیفیت دے کر فرمایا کہ اس کیفیت سے تمہاری کیفیت ٹیلی ہونی چاہیے نماز دی تو نماز میں آزادی نہیں دی نماز کی تقبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک مسلمان کو پابند کیا کہ ان حدود کے اندر رفع دین یا نہیں آمین بل جہر یا آمین بل سر سینے پر ہاتھ باندھنا یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ حدود اختلاف میں رہتے ہوئے تقبیر تحریمہ سے سلام تک سلو کمار آئی تو وہ نی کا ربر دام مہر اگر نہیں لگتا تو تمہاری نماز کلام پاک کے تیسویں پارے میں سورہ معاون میں اللہ نے فرمائی فوائل للمسلین کہ تباہی بربادی اور ویل جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی جس کو آخا نے فرمایا وہ وادی اتنی خطرناک کہ خود جہنم روزانہ ستر مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے ایسے نمازی جو نماز کے اندر غفلت برتتے ہیں کیا غفلت سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے حدیث کے مطابق نماز نہیں پڑھتے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز نہیں پڑھتے غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جو نماز ہمارے لیے نور تھی جو نماز ہمارے لیے حجت و برہان تھی جو نماز ہمارے لیے عذاب قبر کے نجات کا ذریعہ تھی اب وہی نماز فویل للمسلین الذین الذین ساہون هم یراؤون ویمنعون الماؤون کہ ان مسلموں کے لیے ویل ہے ویل ویل کے معنی تباہی اور ویل کے معنی جہنم کی وہ وادی کون الذین ہم ان صلاتهم ساہون جو نماز میں غفلت کرتے ہیں نماز سے غفلت کرتے ہیں الذین هم ہم جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو اب یہ نماز ہوئی نا بابا لیکن یہی نماز تباہی بربادی کا ذریعہ بن گئی کیوں نبی نے نماز دی تو نماز کی کیفیت دی نبی نے روزہ دیا تو روزے کی کیفیت دی نبی نے حج دیا تو حج کی کیفیت دی نبی نے عمرہ دیا عمرے کی کیفیت دی نبی نے قرآن دیا تلاوت کا طریقہ بتایا نبی نے بہت ساری چیزیں دی لیکن جب ذکر کا معاملہ آیا فسکر اللہ کثیرہ کہا کہ تم اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر کرو کوئی سبحان اللہ کہتا ہے اللہ کا ذکر کوئی الحمدللہ کہتا ہے اللہ کا ذکر کوئی اللہ اکبر کہتا ہے اللہ کا ذکر کوئی اللہ بڑا ہے کہتا ہے اللہ کا ذکر کوئی تلگو میں کرتا ہے اس میں وسط بھی نماز میں اللہ نے اللہ کے نبی نے نماز دی نماز کی کیفیت دی لیکن ذکر کے اندر نہ تعداد دی کیا آپ کو یہ نہیں کہا کہ خبردار دن میں سوا لاکھ سے بڑھ کر تم کہو گے تو جہنمی ہو جاؤ گے پانچ سو سے کم کہو گے تمہاری مرضی ایک مرتبہ کہو مت کہو اس راستے سے کہو اس راستے سے کہو یہ درود پڑھو وہ ہاں کلاپے شریعت نہیں ہونا چاہیے اللہ کی توہین اور نبی کی توہین حدود شریعت میں جیسے نماز ہے ایک آدمی سینے پر ہاتھ باندھتا ہے چار ایما میں سے گنجائش نکلتی ہے ناک کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے گنجائش نکلتی ہے رفع دین کرتا ہے گنجائش نکلتی ہے رفع دین نہیں کرتا ہے گنجائش نکلتی ہے آمین زور سے بولتا ہے گنجائش نکلتی ہے آمین آہستہ کہتا ہے گنجائش نکلتی ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑتا ہے گنجائش نکلتی ہے نہیں پڑتا ہے گنجائش نکلتی ہے تو ان گنجائشوں کے ساتھ اس قید و بند کے ساتھ اگر وہ پڑے گا قبول ہوگا لیکن ذکر کے اندر اللہ نے کہا جو چاہے آپ چار کا زہر پانچ پڑھیں گے اللہ کی پکڑ ہوگی فجر دو کا ایک پڑھیں گے اللہ کی پکڑ ہوگی اس زمانے میں کچر میں گدھے میں اونٹ میں مکہ مکرمہ سے سوار ہو کر کوئی سوار مدینہ طیبہ کو سفر کر کر جاتا تین تین مہینے نبے دن لگ جایا کرتے تھے اب دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے کو جانے کے لیے کچھ گھنٹوں میں آدمی چلا جاتا ہے فجر پڑے بنگلور کے اندر اور جدہ کے اندر جا کر وہ زہر پڑے ناشتہ یہاں کرے اور ناشتے کی چائے وہاں پیے تو کوئی کہے کہ صاحب وہ زمانہ کچر کا اونٹ کا تھا اب تو ناشتہ بنگلور میں کر کر اس کا ہاتھ ہم جدہ میں دھوتے ہیں اور مکئی مکرمہ کے اندر چائے پیتے ہیں ہمیں قصر کی ضرورت نہیں شریعت نے جو کنسیشن دیا چار کا دو ہم پورا پڑیں گے اللہ کا عذاب آئے گا مزاج نبوت کے خلاف مزاج اسلام کے خلاف ہے مسجد بنانے کا حکم دیا آپ چار منزلہ بناؤ چار ہزار منزلہ بناؤ انڈر گراؤنڈ بناؤ مت بناؤ آپ سو کو سو بناؤ ہزار کو دس ہزار بناؤ لاکھ کو سوا لاکھ بناؤ آپ اے سی ڈالو آپ پتھر ڈالو آپ ماربل بھی ہے لیکن یہ وسط خلاف شرع نہ ہو کہ آپ نے دیوار کے اندر آپ نے تصویر کو لگا دیا آپ نے آئینے کو لگا دیا کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں آپ کی تصویر آئینے میں نظر آ رہی ہے ماربل لگا دیا آپ سجدہ کر رہے ہیں چہرہ نظر آ رہا ہے لگ رہا ہے آپ اپنے آپ کو یہ خلاف شرح ہے آپ نے کروسین مٹی کا تیل جلایا جس سے بدبو یہ خلاف شرح ہے اللہ کے نبی نے خوشبو کرنے کا حکم دیا ہے اور بدبو کرنے سے پیاز لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا اگر پیاز اور لہسن اور اس جیسی بدبو سگریٹ ہے بیڑی ہے اب ایک آدمی سگریٹ پی کر آتا ہے بیڑی پی کر آتا ہے اور کچی پیاز کا سموسا کھا کر آتا ہے ہم منع کرتے ہیں بھائی قرآن میں دکھاؤ کہ کہاں منع ہے گنیش بیڑی کا تذکرہ کہاں ہے اور فلٹر سگریٹ کا پلا جو ہے سگریٹ کا تذکرہ کہاں ہے ارے بے وقوف تجھے نہ پتا اللہ کے نبی نے فرمایا میری مسجدیں پاک ہیں ان میں تم جو ہے پیاز و لہسن کا کرنا آیا کرو یہ مستحد کا کام ہے تو بیڑی کے کٹے میں کیوں الجھتا ہے تو سگریٹ کے پاکٹوں میں کیوں الجھتا ہے یہ علماء بیان کریں گے کہ بیڑی اور سگریٹ کی منہ سے گٹکے کی بدبو اور شراب کی بدبو اور پسینے کی بدبو اور وہ ملازمین جو ایسے کام کرتے ہیں کہ جن کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے وہ نہ فیصلہ کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی لہسن حلال ہے حرام پیاز حلال ہے حرام ان حلال چیزوں کو استعمال کر کر یہ پہچاننا مشتحدوں کا کام ہے انگریزی ترجمہ دیکھ کر کوئی اسلامک اسکالر نہیں بن جاتا بخاری کو نیٹ میں پڑھ کر کوئی محدث نہیں بن جاتا یہ علم ہے ایک فن ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب نبوت جو کائنات کے اندر سب سے اونچا منصب ہے اس کی وراثت ہے اور اس وراثت کے اہل اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثت الانبیاء کہ علماء جو ہے وہ نبی کے وارث ہیں وہ انما لم یورثوا دینارو ولا درہما کہ اگر وراثت اور پراپرٹی کی بات آتی ہے تو لوگ دینار و درہم کی طرف روپیہ پیسہ زمین و جائیداد کی طرف دماغ دوڑتا ہے آپ نے فرمایا وہ انما لمبی وری سے دینار والا درہما نبی علم چھوڑ کر جاتے ہیں دینار و درہم چھوڑ کر نہیں جاتے یہ اہل علم کا کام ہے اب اہل علم جنہوں نے بتایا کہ بیڑی پی کر نہیں آ سکتے تو اگر کوئی سوال کرے کہ بیڑی کا تذکیرہ کہاں سگریٹ پی کر نہیں آ سکتے مٹی کا تیل نہیں جلا سکتے تو ایسے ہی یہ سوال کہ پیانٹ جس میں آزاد انسان کے اسکیننگ کی طرح نظر آ رہے ہیں بہانے کا جغرافیہ سجدے میں جانے کے بعد نظر آ رہا ہے یہ تو علماء نہ بتائیں گے کہ میرے محبوب اتنے باہر آتے کہ جب استنجا کے لیے جاتے تو نظروں سے اوٹ ہو جاتے تھے کسی پہاڑی کے دامن میں چلے جاتے کسی درخت کے دامن کے اندر چلے جاتے انسانی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ نبی آج یہود و نسارہ کی وہ پیاٹ جس میں پیشاب کا عزو اور اس کی سانخ نظر آ رہی ہے پہانے کا جغرافیہ نظر آ رہا ہے اور جسم جھلک رہا ہے تو کیا اب ہم اس کو پوچھیں گے کہ قرآن میں پیاٹ کا تذکرہ ہے قرآن میں شرک کا تذکرہ ہے لباس التقوا ظالی کا خیر اب علماء نے فرمایا جن علاقوں کے اندر جو اہل علم طے کریں یہ دین کا لباس ہے مدارس کے اندر یونیفارم ہندوستان میں مدرسے ہیں نہیں ہیں بنگلور کے اندر کرناٹک میں مدارس جہاں کلام پاک حفظ کرایا جاتا ہے جہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے جہاں سنتیں پڑھائی جاتی ہیں جہاں بچوں کو پن وقتہ نمازوں کے ساتھ تحجد پڑھایا جاتا ہے ان اہل علم نے اپنے مدارس کے لیے جو تخوے کا لباس انہوں نے متعین کیا وہ کون سا ہے کتنے مدرسے ہیں کہ جن مدرسوں کے اندر پینٹ شرٹ ٹائی پتلون اور یہ خاکے دکھانے والے یہ چنڈل دکھانے والے یہ جغرافیہ دکھانے والے یہ کمینوں کے لباس ایک مدرسہ بتاؤ تو صحیح کیوں ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو جیسے بیڑی اور سگریٹ کے تعلق سے اشتہار کیا کہ بیڑی اور سگریٹ پی کر مسجد میں نہیں آ سکتے کچی پیاز کا سموسا کھا کر مسجد کے اندر نہیں آ سکتے مٹی کا تیل مسجد میں جلا نہیں سکتے اس لیے کہ فرشتوں کو اذیت پہنچتی ہے اور ہمارے حضرت مولانا سید شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کروڑوں رحمتیں آپ کی قبر مبارک کے اندر نازل فرمائے حضرت اپنی مسجد کے اندر اور اپنے جو متوسلین اور اپنے جو دعوت الحق کے ادارے ہیں ہندوستان کے اندر چھ سو سات سو کہیں کسی مسجد کے اندر پینٹ بھی نہیں مارتے فرماتے ہیں کہ پینٹ جو مارا جاتا ہے اس سے فرشتوں کو اذیت پہنچتی ہے مسجد چونے کے اندر سیدھی سادی رہتی ہے اور اس چونے سے فرشتوں کو تکلیف نہیں پہنچتی یہ ان بزرگوں کی سوچ ہے ان کو معلوم نہیں ہوا کہ بھئی اس پینٹ کا تذکرہ قرآن میں کا ہے اس جو ہے شرٹ کا تذکرہ کیا ہے اور ایک بات ہے کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے کالونی کے اندر بی ڈی کمپلیکس ہے کارپوریشن کالونی ہے یا ایک بجاج کی گاڑیاں ہیں ہم لوگ کہتے ہیں یہ آپ کا جو ایکٹیوا ایکٹیوا گاڑی ہے کینیٹک گاڑی ہے آپ کی ماروتی ویان ہے یہ دنیا میں الگ مکے مدینے سے بن کر نہیں آئی لاکھوں ہندو اس کو استعمال کرتا ہے آپ کی کالونی کے مقام کا نقشہ لاکھوں ہندو کے مکان کی طرح ہے تو جب پیانٹ اور شرط آپ کہہ رہے ہیں من تشبہ بقوم فہوا ان یہ پیانٹ اور شرط ان لوگوں سے مل کر قیامت کے دن انہیں کافروں کے ساتھ انجام ہوگا اور اگر میدان جنگ میں تلوار کے سائے میں آ جائیں گے ان واجب القتل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے گا حضرت آپ کی بیان بھی تو مل رہی ہے آپ کی آپ کی بات تو مل رہی ہے آپ کی کالونی کے بلڈنگ کا نقشہ مل رہا ہے آپ کی بی ڈی اے کمپلیکس کے گھر کا نقشہ مل رہا ہے لاکھوں چیزیں ہیں جو اس ہندوستان کے اندر سیکولر اور جمہوری ملک میں مل رہی ہے ہمارے علماء نے اس کا بھی جواب دیا ہے دو چیزیں ہیں حدیث پاک کے الفاظ کو حدیث پاک اور قرآن پاک کے الفاظ کی حکمتوں کو غور و فکر کرنا یہ اہل علم کا کام ہے ورنہ مجھ جیسا اسلامک اسکالر یہی کہے گا کہ بیوی کے حسن کو بازار کے اندر کمرشل کے اندر یمی روڈ کے اندر اتوار کا عمرہ کرا کر پارکوں کے اندر اور شاپنگ کمپلیکس کے اندر اس کا خوب دیدار کراؤ اللہ کی نعمت جو ہے میری بیوی کا چہرہ میری بیٹی کا چہرہ اللہ نے پھولوں جیسا حسن دیا ہے چاند جیسی رونق دی ہے ستاروں یہ اگر میں اسلامک اسکالر ہوتا قرآن اور حدیث کو جانے بغیر میں نے قرآن اور حدیث کو نٹ سے سمجھا ہوتا اور خود سے سمجھا ہوتا تو میرا فتوا یہی ہوتا لو لوگو مزہ لو مزہ لو میری جرو کے چہرے سے میری بیٹی کے چہرے سے کس نے بنایا اللہ نے بنایا اللہ نے چاند کو بنایا مزہ لیتے ہو اللہ نے پھول کو بنایا مزہ لیتے ہو اللہ نے جو ہے کلیوں کو بنایا مزہ لیتے ہو اللہ نے گلستان کو بنایا مزہ لیتے ہو اس میری بیوی نے کیا جرم کیا لو مزہ لو دیکھو آنکھ لڑاؤ اس کی گال کو دیکھو اس کے سینے کو دیکھو یہ خودکار مشتعد ہے جب تک حدیث کی گہرائی اہل علم سے نہیں لیں گے خودکار مستحدوں سے لیں گے اللہ کی قسم وہ خود تباہ ہوں گے زلو فضلو آقا نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ نااہل لوگوں کے سپرد دین دے دیا جائے گا کہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ ہوں گے کریں گے اہل علم سے لو اس کا معنی کیا ہے مطلب کیا ہے لباس شریع کیا ہے لباس تقوی والا کیا ہے یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت مولانا قاسم صاحب نانو پی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عیسائی آیا اور آ کر عرض کیا حضرت قرآن شریف کہتا ہے انا نحن نزل ذکر انہ لہا لحافظون انا ہم نے انا مانا بے شک ہم نہنو ہم نزلنا ہم نے دھیرے دھیرے نازل کیا ذکر نصیحت کو انا لہو اور ہم اس کے لیے لحافظ حفاظت کرنے والے ہیں یہ لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے سنایا اب اس عیسائی نے حضرت اقدس مولانا قاسم صاحب نانو کی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا حضرت بائبل میں کیا ہے نصیحت انجین میں کیا ہے نصیحت ذکر میں کیا ہے نصیحت ہے صحف موسا میں کیا ہے نصیحت صحف عیسا میں کیا ہے نصیحت ہے قرآن نے جب یہ آیت نازل کی اگر قرآن یہ کہتا انا نزلنا قرآن اس قرآن کی کو ہم نے نازل کیا وہ انا لہو لاف اور اس قرآن کے محافظ ہم ہیں تو بات صحیح ہے لیکن یہاں ذکر ذکر میں توریت بھی آ جاتا ہے ذکر میں انجیل بھی آ جاتی ہے ذکر میں صحف موسا بھی آتے ہیں ذکر کے اندر صحف عیسیٰ عیسا بھی آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا کوئی اعجاز نہیں کہ اللہ اس کا محافظ توریت کا محافظ بھی اللہ کل تھا اور اگر اللہ محافظ کل تھا تو آج بھی اللہ نے کب کہا کہ کل تک میں حفاظت کرتا رہا آج حفاظت کے ہاتھ کو اٹھا لیا اس میں ہے انا نخن ضلع ذکر کہ ذکر توریت انجیل بائبل صحف موسا صحف ابراہیم قرآن وہ لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم تمام کی حفاظت کرنے والے ہیں کیا جواب دیں گے آپ یہ اہل علم اہل اشتہاد جو اس کے ماہرین ہیں نہ بتائیں گے یہ ان کا کام ہے قرآن شریف کا ایک ایک حرف قرآن شریف کا ایک ایک زبر زیر یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے اس کو سمجھنا کسی ٹائی پتلون والے کا کام نہیں صحابہ کرام ایک ایک حدیث پانے کے لیے مہینوں کا سفر کیا کرتے تھے یا ایسا نہیں کہ نیٹ کھولا آن لائن بخاری دیکھ لی ترجمہ دیکھ لیا آپ اس کے معنی اور حکمتوں کے سمندر میں آپ نے جو ہے غوطہ لگا دیا اس کے لیے بارہ علوم تو وہ ہیں کہ جس کے بغیر کلام پاک کے ترجمے کو مسلمان ہاتھ نہیں لگا سکتا ہم لوگ کہتے ہیں تم دادا گیری کرتے ہو مولوی لوگ قرآن تو کہتا ہے ولاخد قرآن الکر فہل مدکر ہم نے قرآن سب کو دیا یہ مولوی پنڈتوں کی طرح روحمان کی طرح اور فادریوں کی طرح اور فادروں کی طرح قرآن کو اپنا جاگیر سمجھتے ہیں اور ہمیں منع کرتے ہیں سب او قرآن کو مطلب کیوں ان کی دادا گیری ختم ہو جائے گی ان کی جاگیرداری ارے اللہ کے بندو ہم تو شوال کے مہینے میں تمہارے دروں پر آ کر بھیک مانگتے ہیں کہ تم اپنے بچے کو ملا بناؤ اپنے بچے کو حافظ بناؤ جاگیرداری اس وقت ہوتی کہ ہم مدرسوں پر تالے لگاتے اور کہتے کہ مولویت ہماری نسل میں چلے گی خان پٹیل تک نسل میں نہیں چلے گی اخباروں میں اعلان دیتے آؤ دم ہو تو آؤ مولوی بنو دم ہو تو مفتی بنو ایک کے بجائے دو دو کے بجائے تین اور سینکڑوں مدارس کا جال بچھا کر ہم تمہارے دامن میں بھیک مانگ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو نبی کی وراثت اور نبی کی جائیداد سے مالا مال کرو ہم کہاں بنے پنڈت پنڈت تو وہ ہوتے جیسے برہمن میں ذاتوں میں ہیں کہ ان کی مذہبی کتابوں کو جو شودر قوم ہے جو نچلی ذات ہے شیڈیول کاسٹ وہ ان کے سائے کو نہیں لگ سکتی ان کی مندروں میں نہیں آ سکتی ان کے کتابوں کو چھو نہیں سکتی اتخد احبارہم وربانہم اربابم من دون اللہ ہم کہاں ہوئے ہم تو کہتے ہیں ہم تو بھی مانگتے ہیں ان کو عام کرو گھر گھر مولوی بناؤ اور ہم نے بنایا اس ہفتے گجرات کے پروگرام سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں اور ہم نے بنایا پالن پور جو حضرت مولانا مفتی سعید صاحب کا حضرت مولانا حقانی صاحب کا اور حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری کا اتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی ہوئی ایک صاحب پروگرام میں آئے تھے فرمایا کوئی گھر ایسا نہیں کہ جس گھر کی عورتیں حافظ قرآن نہ ہو اور جس گھر کے اندر تین چار مرد حافظ قرآن عالم نہ ہوں بے پردگی کا نام و نشان نہیں سو فیصد نمازی سو فیصد پردہ سو فیصد دین کا ماحول میں نے کہا الحمدللہ کہا لوگ کہنے لگے کہ مودی کا شکریہ کہ دو ہزار دو کے فساد کے بعد اس نے کفر کو ایمان کو چھاٹ کر رکھ دیا لوگوں کے اندر ایمان کی نشت ثانیہ پیدا ہو گئی محلے الگ ہو گئے کافروں کے سماج سوسائٹی میں جو ہمارے مسلمانوں کے مکانات تھے کم داموں میں پروخت کر کر مسلمانوں نے اپنی الگ کالونیاں بنا لی ابھی جو بیان ہوا کالونی کا نام کیا اندرا گاندھی نہرو کالونی نے محفوظ کالونی اب نام بھی کہیں گے مکی کالونی مدنی کالونی محفوظ کالونی یہ احسان کیا مودی نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصا انتہب و خی شر ہوا خیر القم کہ کسی چیز کو تم برا سمجھتے ہو اور اللہ اسی برائی میں سے خیر کا پہلو نکالتے ہیں چھ دسمبر کے بعد ہندوستان کی سرزمین کے اندر مساجد کی نشو و نما کا آغاز ہوا ہر مردہ مسجد کو زندہ کرنے کی فکر کی گئی اس شر کے اندر اللہ نے خیر کا پہلو نکالا دو ہزار دو کے فساد کے بعد اللہ نے خیر کا پہلو نکالا بہرحال علم اہل علم سے لیجئے دوائی ڈاکٹر سے لیجئے قانون لائر سے لیجئے تبھی تو آپ کی کامیابی ہوگی چمار کو آپ رکھیں گے لائر تو وہ تو سائیکل چور کو پھانسی پر چڑھا دے گا ارے کمی ہے کیا ہم نے دادا گیری نہیں کی ہے نا دارلوم ہمارے دو ہیں مظاہر ہمارے دو ہیں ندوا اتنا بڑا ادارہ ہے گنگو ہمارا بٹا ہوا ہے ہندوستان کے چپے چپے میں لاکھوں مداری اس کا جال دارلوم کے فارغین اور انار کے درخت کی پرچھائی پڑ رہی ہے دادا گیری تو اس وقت ہوتی کہ ہم کہتے ہیں خبردار تفسیر نہیں پڑھنا بچے کو مدرسہ نہیں بھیجنا بلخت یہ سرنل قرآن ہم مدرسہ بلاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا اللہ کی صفت ہے ٹھٹا مت کرو مزاح کرو مت کرو کلام کی ملوک الکلام کلام جو بادشاہ کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے یہ ہر کوئی چھپر ہر کوئی کھڑمٹ ہر کوئی جو ہے اسلامک اسکالر کا دعوے دار اس کو سمجھ نہیں سکتا ہم یہی تو کہہ رہے ارے کال پڑا ہے کیا بھائی میرا ایک محلہ ہے نائن بلاک میں وہ جو روڈ کے اندر راجستھان کی بڈی جاتی ہے وائی کی دوا لے لو کمر کی دوا لے لو پیس کی دوا لے لو بخار کی دوا لے لو اب میں جا کر اس سے دوا لوں میرے علاقے کے اندر کال پڑا ہے کیسے کیسے امریکی ڈگری ہولڈر ڈاکٹر ہیں نرسنگ ہوم ہے مجھے کیا ضرورت ارے دنیا میں کال پڑا ہے مفتیان نے کرام کا علماء کا کہ کوٹ پتلون کی تباہ جھنڈوں کی تباہ اماموں کی تباہ نقلی پھول و مرشدوں کی تباہ ارے کال پڑا ہے بزرگان دین کا ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں محدود ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں وہ یہ فقیر ملا ہے تمہیں جو بے پردگی دیتا ہے جو اسلامی تشخص سے دور کرتا ہے اسلامی آئیڈینٹیفائی سے کون سی مصیبت ہے صاحب ایک گڈھے میں موت کا پانی ہے ڈاؤٹ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کتا پیشاب کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کنزیر پیخانہ کیا اور ایک طرف بسلری واٹر ہے کیا ضرورت ہے اس کے بارے میں جھگڑا کر کو مرنے کی جب زمزم ہمارے پاس ہے خالص پانی ہمارے پاس ہے خالص علماء خالص اولیاء جن کے تخوے کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں تو ہمیں اس موت کے گڑے کی وکالت کرنے کی کیا ضرورت ہے حضرت قاسم ناندوی رحمت اللہ علیہ نے پروایا ارے اللہ کے بندے میرا اللہ کا قرآن ایک ایک حرف قیامت تک آنے والے سائی اور موترس اور اعتراض کرنے والے کے منہ پر چانٹا مارتا ہے تو رحمت سے آ رحمت ملے گا تو محبت سے آ محبت ملے گی تو اللہ کی شان رحیمی اور شان کریمی کو اپنے دامن میں لینے آ وہ ملے گا اور اگر اعتراض کے ساتھ آئے گا تو چانٹا بھی ملے گا قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے گرامر ادب بلاغت فصاحت تاریخ ہسٹری کلام پاک کا پس منظر بیک گراؤنڈ ہر یہ تمام علوم ہیں جن کو سمجھے بغیر کوئی کلام پاک نہیں سمجھ سکتا دیکھو کلام پاک کے اندر لفظ ہے انا نخنو نزل نزدیکرا نزلنا ایک عربی لفظ ہے نزلہ یو نزیلو تنزیل نز تنزیل کے باپ سے جو لفظ آتا ہے کہیں بھی آئے تصغیر تکبیر تکبیر کے معنی دھیرے دھیرے دھیرے اللہ کی بڑائی بیان کر ایک وقت نہیں تصغیر کے معنی دھیرے دھیرے کسی چیز کو چھوٹا بنا کر پیش کر رہا ہے یہ باب تفیل کی خاصیت ہے قرآن نے نہیں کہا انا نہنو انزل جیسے کلام میں کہا انا فی لیلت القدر ہم نے اس کو اتارا انزل انزل وہاں پر ہے اور یہاں کا ہے نزلنا تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کلام پاک کو دھیرے دھیرے ہم نے اتارا مولانا قاسم نانت ناندوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تورے دھیرے دھیرے نہیں اتری انجیل دھیرے دھیرے نہیں اترا اور زبور دھیرے دھیرے نہیں سب بیک وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان دنیا میں اس کو نازل کر دیا اور کلام پاک تیئیس سال کے عرصے میں بیس پر تین سال میں ٹوینٹی تھری ایئرس کے اندر انزل نزدیک کرا کہ ہم دھیرے دھیرے ہم نے اس کو نازل کیا یہ کہاں سے معلوم ہوا نزلنا کے لفظ سے معلوم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو وہ جو تقدیر کی تختی تھی اللہ نے سب سے پہلے کائنات میں تقدیر نوشتے تقدیر کو پیدا کیا اس میں ہمارے قرآن کو رکھا انا لیلت القدر تو اس تقدیر کی تختی سے آسمان دنیا پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیک وقت پورا قرآن نازل کیا اور بیک وقت پورا نازل کرنے کو انزلنا بولتے ہیں اور تنزیل کہتے ہیں آسمان دنیا سے آخا پر دھیرے دھیرے نازل کرنا اور یہ قرآن ہی ہے جس کو اللہ نے دھیرے دھیرے نازل کیا ہے یہ کلام پاک کی حکمتیں ہوتی ہیں کلام پاک کے الفاظ ہوتے ہیں کلام پاک کی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کے بغیر کوئی آدمی اسلامک اسکالر بن کر میں ایک مخصوص قسم کا یہ عرب کا جھبا بنا کر میں آپ کو کہوں کہ یہ سنت ہے یہ جو ہے کانوں والا ماما بنا کر یہ میرے باپ کی مجال نہیں ہے قرآن اور حدیث کس لے گا اور کہے گا کہ خبردار کہ یہ حلال حرام کہنے کا تجھے حق نہیں ہے اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے میرے پینٹ پہننے پر شرٹ پہننے پر کیا اعتراض ماروتی وین رکھے نہیں کیا گھر کا ماڈل رکھے نہیں کیا ایکٹیوا اور کینیٹک رکھے نہیں کیا من بھی بکن بہوا من اٹلی ہم نہیں کھاتے کیا مسال ڈوسا ہم نہیں کھاتے کیا ہندو چکن نہیں کھاتے کیا کیا اس کے چکن کھانے سے ہم وہ دونوں مشابے ہو گئے کیا مسلمان کے اٹلی سامر کھانے سے مشابے ہو گئے سب جہنم میں جائیں گے حدیث کے الفاظ ہیں من تشبہ بقوم فہو امن دو چیزیں الگ الگ ہیں ایک ہے مشابہت اور ایک ہے تشابو اس کو سمجھنے کے لیے سمجھیے گا ایک ہے مخنس اور جس کو کہتے ہیں کہ خاندانی جو ہجڑا ہے اس کو کہتے ہیں مخنس اللہ نے اس کو بنایا اگر اللہ چاہتا ہمیں بنا سکتا تھا ہم تو کہتے ہیں داڑھی مڑا ہجڑا نبی کی سنتوں کی نافرمانی کرنے والا حق کو دبنے حق سے دبنے والا باطل سے دبنے والا اور حق کی ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں ہجڑا یہ ہجڑا ہونا کوئی آئے نہیں اللہ بنا سکتا ہے ان دونوں میں فرق ہے ایک یہ ہے کہ آدمی وسترا لے کر بلیڈ لے کر سوال لاکھ پیغمبروں کی سنت پیشاب کی نالی میں ڈال کر خود سے ہجڑا بن رہا ہے اور ایک ہے وہ خاندانی ہجڑا بیچارہ معجور ہے بیچارہ مجبور ہے اللہ نے بنایا اللہ نے پرندہ بنایا تو بن جاتا کبا بنایا تو بن جاتا مرد بنایا تو بن جاتا عورت بنایا تو بن جاتا ہجڑا بنایا تو بن جاتا یہ اللہ کی مخلوق ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے اس سے بڑا ہجڑا وہ کہ جس کو اللہ نے مرد بنایا اور عورت کا پیشاب پیتا ہے عورت کا چہرہ بناتا ہے اغیار کا چہرہ بناتا ہے اغیار کا طریقہ چلتا ہے تو ایک ہے ریڈی میڈ جس کو اللہ نے بنایا اور ایک ہے خود کار بننا اسی طریقے سے یہ جو مسئلہ ہے لباس کا ایکٹیوا کا اٹلی سامار کا اور گھروں کے ماڈل کا ان میں بھی یہی فرق ہے یہ ہے غیر اختیاری کمپنی جب بناتی ہے اور وہ جو ویپار کرتی ہے تو وہ ماڈل مذہب کے نام پر نہیں دیتی کہ تم مسلمان ہو تمہارے جو ہے ماروتی ویان کے اندر دو مینارے لگے ہوں گے اور گمبت نما آئینہ ہوگا یہ ماڈل نہیں دیتی اس کا ایک ماڈل ہے اور یہ ماڈل اسلامی پہچان بھی نہیں ہے کوئی ماروتی ویان کو دیکھ کر یہ ہندو ماروتی یہ مسلمان ماروتی یہ اٹلی کو دیکھ کر یہ بمبن کی اٹلی یہ مسلمان کی اٹلی کوئی چکن کباب کو دیکھ کر یہ کامن چیز ہے مشابہت ہے مماثلت ہے کہ ہمارے اختیار کے باہر کی چیز ہے کالونی کے اندر مکانات ہیں اب کوئی یہ نہیں کہتا یہ ہندو مکان یہ مسلم مکان لیکن جو لباس ہے یہ لباس مشابہت نہیں یہ تشبو ہے اور حدیث کے اندر مشابہت کی ممانعت نہیں تشبہ کی ممانعت ہے کہ آدمی کو جب اپنے زمانے کے متقی بنگلور کے اندر سہر وردیا چشتیا قادریہ نقش بندیہ یہ چار سلسلے ہیں چار سلسلوں میں کہیں پینٹ نظر آتی ہے کہیں شرٹ نظر آتا ہے کہیں تائی نظر آتی ہے بریلوی ہے دیوبندی ہے جماعت اسلامی ہے تبلیغی جماعت ہے ان چار جماعتوں میں کہیں پینٹ نظر آتا ہے کہیں تائی نظر آتی ہے اور کہیں پتلون نظر آتی ہے مسلک چار ہیں ہنفی ہے شافی ہے مالکی ہے ہمبلی ہے کہیں پینٹ نظر آتا ہے اور کہیں پتلون نظر آتی ہے ارے اس جس ملک کے علاقوں نے جس لباس کو تخوے کا لباس کہا اب یوں کہیں کہ کیرلا میں لنگی پہنتے تو کیرلا کے علماء نے اس وہاں کی لنگی کو اور مخصوص شرط اور امامے کو انہوں نے تخوے کا لباس بتایا تمل ناڈ کے اندر ایک مخصوص قسم کا شرٹ مخصوص قسم کی لنگی اور فرق کی ٹوپی اس کو انہوں نے تقوی کا لباس بتایا یہاں کہا کہ جبا ہے شری ہے تو اس جو ہے یہ لباس کے بارے میں یہ تشبہ ہے کہ مسلمان کے پاس آپشن ہے مسلمان کے پاس چوائس ہے وہ جبا پہن سکتا ہے وہ امامہ ڈال سکتا ہے وہ علی گڑھ پاجامہ پہن سکتا ہے اس چوائس کو چھوڑ کر ماروتی ویان میں آپ کو چوائس نہیں ہے یا آپ رنگ کا چوائس کر سکتے ہیں گولڈن کلر چاہیے گرین چاہیے بلیک چاہیے وائٹ چاہیے آپ یہ نہیں چوائس کر سکتے کہ مندر کا نقشہ مسجد کا نقشہ گرودوارے کا نقشہ وہاں چوائس نہیں ہے اٹلی سامر میں چوائس نہیں ہے کالونی میں چوائس نہیں ہے یہ مشابہت ہے اور مشابہت کے اندر معافی ہے مشابہت کے اندر معافی ہے کاویری کا پانی ہندو بھی پیتا ہے کاویری کا پانی مسلمان بھی پیتا ہے کل یہ لوگ کہنے لگے من تشبہ قومین منہم کہ بھائی دیکھو دونوں وہ پانی پیتے ہیں دونوں جہنمی کتے یہ مشابہت ہے مشابہت کی ممانت نہیں تشبو کی ممانت ہے کہ ہندو کھڑے ہو کر ڈانے ہاتھ سے اوپر جو ہے پیا کر کر پیتا ہے یہ تشبو ہے کہ مسلمان اسی شکل کے اندر کھڑے ہو کر اپنے منہ سے دور پیالے کو رکھ کر گٹ گٹ گٹ گٹ کر کتے کی طرح پانی پیتا ہے تو کہیں گے من تشبہ بقوم قومین منہم تو یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ پیانٹ نہیں تھی شرٹ نہیں تھی پتلون نہیں تھا سب کچھ ہے بتاؤ چار ائمہ کا سلسلہ چار صوفیا کا سلسلہ چار مسلکوں کا سلسلہ چار جماعتوں کا سلسلہ ان میں کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی پینٹ شرٹ پہن سکتے ہیں نہ ابو حنیفہ کو سمجھ میں آیا نہ ابو لالا مودودی کو سمجھ میں آیا نہ احمد رضا خان صاحب کو سمجھ میں آیا نہ قاسم نانوتوی کو سمجھ میں آیا نہ شاہ محمد الیاس سب اسی جھبے کے پیچھے کیوں پڑے ہیں سب اسی پتلون کے پیچھے اسی امامے کے پیچھے کیوں پڑے ہیں سب مدرسے کا یونیفارم کلر الگ الگ ہے کسی میں کلر کا اختیار ہے لیکن کسی میں کلر کی پابندی ہے سفید کی لیکن پہن تو یہ رہے تو اب قرآن کہتا ہے وہ لباس زالی کا خیر تقوی کا جو لباس یعنی اپنے علاقے کے متقی جس لباس کو اپنا شیار بنائیں جسے دیکھ کر کہا جائے یہ فلم کا ہیرو نہیں یہ نقش نقش بندیا کا یہ سلسلے صابریہ کا یہ سلسلے چشتیہ کا یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مدرسے کا یہ دیوبند کی شاخ کا بہتریب ہے تو اب یہ لباس تقوی کا لباس ہے تو اس لباس کا اثر اس لباس کی تعلیم اور اس لباس کے بارے میں رہبری شریعت کے اندر ہے لوگ کہتے ہیں ظاہر ہے باطن ہے باطن کو بنا لو ظاہر کی کوئی ضرورت نہیں پلاسٹر کیوں کرتے ہو گھر کے باہر پین کیوں مارتے ہو بچے گھر کے باہر پیدا کرتے ہو بیڈ روم کے اندر پیدا کرتے ہو کتنا خوبصورت بناتے ہو باہر پانی کی ٹنکی کیسے کیسے بناتے ہو جب آدمی کے اندر حسن کا ملک آتا ہے تو آدمی گھر کے باطن کو بھی صاف کرتا ہے گھر کے ظاہر کو بھی پاک صاف کرتا ہے کتنا قیمتی پینٹ لگایا جاتا ہے ماربل لگایا جاتا ہے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا اور باطن ظاہر کی پاکی باطن کی پاکی کی نشانی ہے میرے چہرے پر سنت ہونا میرے جسم پر اسلامی لباس ہونا میرے دل میں اللہ رسول سے محبت کی نشانی ہے اور اگر کوئی یہ کہے بیوی کے تھپڑ بھی مارے بیوی کو طلاق کی تمکی بھی دے بیوی کو خلا کا پرچا بھی پیش کرے بیوی کو فاقے بھی دے بیوی کے جو ہے مارے بھی اور پھر کہے دل میں محبت ہے دل میں یہ دل میں محبت ہوتی مارتا تو یہ دل میں ایمان ہوتا چہرہ نبی کے نور سے خالی ہوتا یہ دل میں اسلام کا تعلق ہوتا اس جسم کے اندر یہود و نصارہ کی شباہت آتی ارے دنیا کے معاملے میں لوگ اتنے ایکٹیو اور حساس ہیں فرض کیجئے میری مثال میں تو جاتا نہیں یہ سب معاملات کے اندر ایک مثال دے رہا ہوں ایک گھرانے والے میرے رشتہ دار ان کی بیٹی کی شادی کو مجھے بلانا ہے سمجھ گئے تو دستور یہ ہے کہ فیملی کو فیملی بلاتی ہے بڈھا بڈی نانا نانی کھا کھا کر کے آ کر رکھا دے کر جاتے ہیں بولو فرد یہ سوچ کر کہ مولانا تو اچھے دل کے تھے مولانا سے ہمارے تعلقات بے تکلفی کے ارے ترے کے فون میں مزاق دن میں مزاق تو اب یہ کیا کہ بڈا بڈی کو آرام کرنے چھوڑ کر میرے گھر میں کسی وقت میری غیر موجودگی کے اندر اللہ کے لیے بتاؤ مجھے اللہ کے لیے بتاؤ کہ میری غیر موجودگی میں آیا بڈھا اور ہمارے گھر والی کو اس نے روکا دے دیا سلام کلام ہوا ٹھنڈا گرم پیا اور چلا گیا میں کہوں گا کتنی بڑی میری عزتی کرا ہوا رشتہ توڑ لوں گا میں شادی میں جانا تو دور کی بات گئی بھاڑ میں دوستی اتنے سال کی اب نہ اس کی شادی میں نہ اس کے موتا میں وہ آئے گا نہ ہماری شادی میں ہمارے موتا میں وہ آئے گا صرف اس وجہ سے کہ اس نے ہماری ایک بے عزتی کی کیا عزتی بڈا بڈی کو آنا چاہیے تھا ہماری عزتی کی ہم اتنے گئے گزرے کر روقا پھینک کر حالانکہ آیا تھا بیچارہ معذرت پیش کی کہ بڈھی کی طبیعت ناساز ہے اس کے دست ہیں اس کا خیر ہے اس کا بخار ہے ہم نے معاف نہیں کیا کہ تم نے ہماری بے عزت ہوتا نہیں ہوتا سماج میں محض اس بنیاد پر کہ ہماری ناک کو تم نے کاٹا ہماری انا کو تم نے ٹھیس پہنچایا ہماری عزت کو تم نے مٹی کے اندر ملایا دوستیوں کو توڑ لیا جن یہودیوں کو کتا بنایا گیا بندر بنایا گیا سور سے بدتر کہا گیا اور جن یہود و نصارہ کو غیر مقدور علیہ ہی کہہ کر سماج اور سوسائٹی سے نکال کر اللہ کا ملون قرار دیا گیا آج خیر امت نبی کا غلام اس کے چہرے لباس کو اپنانے کی فکر کر سکتا ہے اللہ ذرا اس کا اس کا موازنہ کر کر دیکھیں خالی بڈی کے بغیر رکھا دے کر گیا بے عزتی رشتہ توڑ لیا اور جو اللہ کا دشمن نبی کا خاطر دین کا دشمن جس کو قرآن نے کہا ضرورت علیہم ذلت والمسکنہ ہمیشہ کی لالت اور ہمیشہ کی فٹکار ہے اس پر اس کا لباس اپنا ہے نہیں میرے دل میں ایمان ہے میرے دل میں رسول کی محب کیسے ہو سکتا ہے خالی ایک عورت نہیں آئی بےزتی سمجھ لیا اور جس کو اللہ نے کہا کہ ہر نماز میں ان سے پناہ مانگو یہ ذلیل قوم یہ سور اور کتے سے بدتر قوم ہے اس کا لباس اپنا کر اس کا کلچر اپنا کر اور یہ کہیں کہاں قرآن میں کہاں حدیث میں دل میں محبت ہونا چاہیے لباس کے بارے میں نبی نے کوئی حد بندی نہیں کی وہ بات اتنے سلاسل کو اتنے ایما کو اتنے مدارس کو اتنے فقہا کو اتنی تنظیموں کو اتنے جماعتوں کے بڑوں کو سمجھ میں نہیں آیا جو ایک اسلامک اسکالر کو سمجھ میں آ گیا اور کریں آپ اور یہ نہ سمجھے کہ انسان کے ساحل کا باطن پر اثر نہیں پڑتا میں نے آپ کو بتایا چور ہیں اچکے ہیں لیکن ظاہری طور پر اگر وہ مسل جو ہے متقیوں کا لباس پہن لیں اور اگر دیکھیے آپ کے گھر میں بچیاں تو ہوں گی بچے ہوں گے اگر نہیں نواسے پوترے چھوٹے موٹے تو خلیرے بچے خالہ کے بچے پھوپھی کے بچے وہ کبھی اسکول ماسٹر بنتے ہیں ٹیچر بنتے ہیں اور کبھی وہ لیکچرار بنتے ہیں اور کبھی وہ اپنے گھر کی جو کام والی ہوتی ہے بائی وہ بنتے ہیں وہ بچے بیچارے کرتے رہتے لیکن اگر اس کو گھر کی بائی بننا ہے تو ایسے ہی کپڑے وہ پہنے گی اور ایسے ہی وہ ہولیا گی ایسے ہی بیٹھے گی جیسے گھر کی خادمہ بیٹھتی ہے اور ایسے ہی سابن گھسے گی ایسے ہی واشنگ مشین کے پاس جائے گی ایسے ہی کہے گی اجی مالکن یہ ہو گیا اجی بی بی جی یہ ہو گیا لینگویج اس کی لباس اس کا تہذیب اس کی اور اگر اس کو ٹیچر بننا ہے تو بالکل ایسے ہی تیز ترار کپڑے ایک ٹیبل رکھا ہوا ایک ڈسٹر رکھا ہوا ایک چھوٹی سی لکڑی رکھی ہوئی ایک پانی کا بوتل رکھا ہوا اور ایک جو ہے بورڈ رکھا ہوا ایک چاک پیس رکھی ہوئی یہ ظاہر ہے جب استاد کہتے ہیں بچے کے سامنے ایک نقشہ ہے اور جب بائی کہتے ہیں کام والی بچے کے سامنے ایک نقشہ ہے امام بنتا ہے بچہ اس کے سامنے ایک نقشہ ہے میرا امام ایسا تو مسلمان ہے کیا کس چڑیا کا نام ٹی شرٹ وہاں سے لے لی اسکرٹ یہاں سے لے لیا چڈی وہاں سے لے لی ہیئر اسٹائل وہاں سے لے لیا جوتے باٹا تو ہے کیسا ہی جڑا گھر کے بچے سے ہی برت کر اس ظاہر کو اپناتا ہے بچہ اور بچی تب جا کر وہ استاد بنتے ہیں وہ بائی بنتی ہے اور وہ لیکچرار وہ امام وہ خطیب جو بھی بننا ہو پہلے وہ حلیہ اپناتے ہیں آپ کے بچے کو کہیں بیان دینے کے لیے وہ چڈی پہن کر لکڑی لے کر ایسا نہیں کڑا ہوگا وہ جھبا پہنے گا ابا کا دادا صاحب کا اور پھر اس کے بعد الٹی سیدھی توال کی پگڑی وہ اس کے سامنے ایک شکل ہے اور اس شکل کا اثر ان پر پڑتا ہے میں نے بتایا ہر چوری کے بعد وہ چوری کی توبہ کیا کرتا تھا اور توبہ ٹوٹ جایا کرتی تھی ایک گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ میاں بیوی بڑے پرہزگار اللہ والے اور بچی کے نکاح کی بات کر رہے ہیں لیکن آج کی طرح نہیں تھے کہ بینک کا مینیجر ہو رشوت خور آفیسر ہو حرام خور ہو کیبل کلیکشن والا ہو پلا ہو پلا دیندار نے کہا جو اللہ والا ملے گا تحجد گزار ملے گا پرہزگار ملے گا دو سرٹیفکیٹ جس کے ہاتھ میں ایک جنت کی اور ایک نفاق سے برات کی اب اس کی نشانی یہ تھی کہ چالیس دنوں تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ وہ نماز پڑھے آپ اپنے دوستوں کے اندر یہ مقابلہ کریں دو دوست ہیں دیکھیں گے آج سے یعنی جنوری کی اکیس تاریخ سے اثر کی نماز سے بابا دیکھ لینا دنیا ادھر کی ادھر ہوگی ہم تکبیر تحریمہ کو نہیں چھوڑیں کوئی سخت مجبوری آ گئی ماں کے انتقال بیوی کے لیے نزا کی قیفیت یا بچہ پیدا یہ الگ بات ہے اللہ کی لیکن ہم اپنی طرف سے پلے تلاش وسیم و تنا یہ آپ مقابلہ کریں حدیث میں فرمایا کہ جنت کا پروانہ اور نفاق سے برات کا پروانہ اللہ اس کو عنایت کرتے ہیں کہا کہ اب ہم تلاشیں گے چور سن لیا چوری کو چھوڑ کر کہا کہ بغیر چوری کے مال ہاتھ آ رہا ہے لڑکی پری نما ہر نما اور پھر صاحب سروت خاندان اور ان کا ارادہ اس نے سن لیا اب یہ باپ چھپ کر رات کی تاریخی میں تحجد کے بعد دیکھتا ہے یہ صاحب ہیں جو کل تک چور تھے آ رہے ہیں اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ ایک دن دو دن تین دن ہفتہ دو ہفتہ چالیس دنوں تک اس نے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی اب چالیس دن کی نمازیں مکمل ہوئی تو لڑکی کا باپ گیا کہنے لگا مبارک ہو اللہ کرے کہ آپ ہمارے رشتے کو قبول فرما لیں ہمارے گھر کے مہمان بن جائیں جمی راجا بنے آپ داماد بنے کہا کہ کیا کہہ رہے آپ فرمایا کہ ہم نے ارادہ کیا تھا کہنے لگے اس ارادے کے ساتھ سب کچھ واقعہ بیان کر دیا کہ چوری کی نیت سے آپ کے گھر میں داخل ہوا تھا اور میں نے چوری کی نیت سے آپ کی لڑکی آپ کی جائیداد کے ہڑپنے کی نیت سے میں نے نمازوں کو شروع کیا لیکن اب چالیس دنوں کی نماز کے بعد یہ لڑکی یہ دنیا میرے سامنے پچھر مچھر کے پر کے برابر بحیثیت نہیں رکھتی خدا را مجھے معاف کرو اگر میں لڑکی کو قبول لوں گا تو کل قیامت کے دن بات یہ ہوگی کہ میں نے عبادت کو بیچ کر شادی کی کی اور میں نے عبادت کے مقابلے میں دنیا کمائی اللہ کے لیے مجھے باپ کرو لکم دین ولی دین اپنا راستہ ناپو میرا راستہ میں اب یہ ہے کہ سسر صاحب گڑ گڑا رہے ہیں رو رہے ہیں اور پھر منت سماجت کر رہے ہیں یہ ماننے پر نہیں مان رہے ہیں تو قوم کے رو اور جو بڑے لیڈر اور جو بڑے قسم کے آدمی اللہ والے ان کو لا کر ان کو ایک مجلس کے اندر پھر ان کو آمدہ کیا گیا اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ظاہر کے بدلے جب مسجد کے اندر گئے تھے یہ چور بن کر گئے تھے یہ اچکے بن کر گئے تھے یہ بریلیت کے ساتھ گئے تھے لیکن جب ظاہر تقبیر تحریمہ اللہ کی عبادت ان کے ظاہر سے باطن کو لگنے لگی باطن کو لگنے لگی چالیس دن میں اللہ نے ان کے دل کی دنیا کو بدل دیا اب کوئی کہے کہ میرے ظاہر اور ہے باطن اور ہے میرے لباس کا اثر اور میرے چنڈلوں کا اثر میرے پاخانے کی لکیر کی جغرافیہ کا اثر مجھ پر نہیں پڑتا ایک نمبر کا جھوٹا ہے ارے یہ تو بیچارے مسجد گئے تھے مسجد میں آپ کو اگلے جمعہ ایک واقعہ بیان کروں گا کہ ایک رنڈی جس نے بستام کے علاقے کو تنگ کر کے رکھا تھا کوئی جو ہے دیندار اس سے بچنا بہت مشکل تھا وقت کی پری تھی اور ہورنما بچی تھی لیکن راہ راست سے بھٹک چکی تھی باعزید بستامی اپنا ظاہر جب اس کو دیتے ہیں اللہ اس اس کے باطن کو کیسے بدل دیتے ہیں اور لباس کی شریح حیثیت کے ساتھ انشاءاللہ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اسلامی شناخت کے ساتھ زندہ رکھے اور اسلامی شناخت کے ساتھ اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے آمین واقف الحمد للہ ربی ال